العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم انان ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی محمد و علی آلہ و علی صحابی و علی آل فیتی و علی عزواجی و علی ذریتی المعین بے رحمت کا یا رحم الرحیم سب سے پہلے میری عادت ہے کہ میں چند اقوال اولیاء کرام کے بیان کرتا ہوں جس نے سنا ہے وہ دوبارہ سن لے گا کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں بات دین کی بات بار بار بار کرو کہ دل پر اتر جائے جب تک دل پر نہ اترے حکمت نہیں بنتی اس لیے جنہوں نے سنا ہے وہ دوبارہ ہو جائیں گے جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے پہلے تو میں حفیظ جلندری کا شعر سناتا ہوں آپ کے اور اس کی میں تفصیل بھی کروں گا آپ کا شعر ہے کہ مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی رہ کر محافظ نہیں رکھتے وہ دیکھ رہے تھے کہ کلاشن کو پلے آئیں گے نا مراد موت سے ڈرنے والے اس کے بارے میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ موت سے ڈرنا جو ہے یا موت سے موافظ چھپنا وغیرہ یہ کافروں کی سنت ہے اور موت سے نہ ڈرنا دن دنا چلنا پھرنا یہ ہمارے خلفا یا اولیاء صلاح کا وہ فرماتے ہیں مجھے جی، دریا کے کنٹے پر بیٹھا تھا دیکھا تو ایک بچھو بڑا دوڑا آ رہا ہے بڑا میں نے کہا میں نے کبھی ایسا اتنا بڑا بچھو نہیں دیکھا میں نے کہا یہ دریا کی طرف کیوں دوڑا آ رہا ادھر مجھے پانی کی چھاپ چھاپ کی آواز آئی دیکھو تو بڑا کچھوا بہت بڑا وہ آ رہا ہے دریا کے کنارے کی طرف وہ کچھوا آ کر بیٹھ گیا اور بچھو اس کے اوپر سوار ہو گیا اب کچھوا دریا پار کرنے لگ گیا بچھو کو اپنے بٹھا کر پیٹ پر میں نے کشتی چھوڑ دی بھی یہ کیا رہا ہے کیوں کچھوا آیا کوئی راز کی بات ہے ایسے تو نہیں آتا تو میں وہ چلتے گئے وہ پار بچھو کو کیا بچھو اتر کر دوڑ پڑا میں بھی پیچھے دوڑ پڑا سفر کرتے کرتے دیکھا تو درخت کے نیچے اللہ کا فقیر سویا ہوا ہے نیند کر رہا ہے آرام سے اور سب اس پر حملہ کرنے والا ہے جو ہی سب نزدیک پہنچا بچھو نے اسے لیا تو بچھو کا درد جو ہے وہ سب سے بھی زیادہ ہوتا ہے درد بہت ہوتا ہے مرتا نہیں بندہ تو سب اترا اسے اس کے اوپر آ پڑا تو وہ ایک دوسرے کو ڈھستے رہے وہ دونوں مر گئے اللہ کے فقیر جو سویا پڑا تھا وہ ویسے سویا پڑا پھر فرمایا یہ موت سے چھپنا ڈرنا یہ ہم تمہیں آنکھیں دیں گے ہم تمہیں حق بتائیں گے پھر حق والے کی پہچان خود بخود کر لو گے ہم یہ نہیں کہتے فلاں حق پر ہے فلاں حق ہے فلاں نہیں ہم نے تمہیں حق کی آنکھیں دینی ہیں تم تم خود بخود سمجھنا کہ کون حق پر ہے کون نہ فرماتے ہیں بادشاہ یہ کو سننا ہے چھپنا مکانوں میں موت سے ڈرنا ایک بادشاہ تھا علیہ السلام آ گیا کہتا ہے کون آپ نے فرمایا میں علیہ السلام کہتا ہے مجھے ایک سال کی مہلت دے دے چلو آپ اس نے کمرہ بنایا کمرے میں کمرہ کمرے میں نہیں سو کمرہ بنوایا اور آخری کمرے میں وہ بیٹھ گیا نیچے ہر دروازے پر اس نے تلوار والا بندہ کھڑا کر دیا کہ جو کوئی بندہ ہے اسے آنے نہیں دینا سو در بندہ کھڑا دیا کر دیا سو دروازے پر اب علیہ السلام کو کون روکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا جہاں سے ولایت چلتی ہے کہ امیر المومنین محافظ رکھو آپ نے فرمایا میرا قاتل آسمان سے آنا ہے کون مجھے بچائے گا یعنی اسرائیل تو یہ ہے دفاع اسرائیل علیہ السلام کا بھائی مانو موت تو ہے علیہ السلام لاکھ بندہ تلوار اٹھا کر بیٹھا رہے جب تک اسرائیل علیہ السلام نہ آئے بندہ مر تو نہیں سکتا نا علیہ السلام آ گئے کہتا کون آپ نے فرمایا میں علیہ السلام اس نے کہا کل کی مہلت دے دو چلو آپ نے اس نے اس سب بیچاروں کو قتل کر دیا تو تم نے بندے کو آنے کیوں دیا تین تین بندے کھڑے کر دیے پھر ادھر علیہ السلام آ گئے کہتا ہے کون آپ نے ادھر علیہ السلام کہتا ہے کل کی مہلت دے دو آپ نے فرمایا اب مہلت نہیں ہے روح قبض کر دیے بات سمجھ آئی کہ موت سے چھپنا یہ کافروں کی سنت ہے بےمانوں کی مومنین اولیاء کی سنت ہے علامہ اقبال یہی فرماتا ہے یہ فاقہ کا جو موت سے ڈرتا نہیں یہودی کہتے ہیں یہ موت سے تو ڈرتا نہیں ہم اس کا کیا بگاڑیں گے روح محمد اس سے بدن سے نکال دو کہتے ہیں اسلام نکال دو پھر ڈرے گا معلوم ہوا جو موت سے ڈرتا ہے وہ روح محمد اس میں ہائے نہیں وہ اسلام سے پارے گا سبحان اللہ پہلے بھی میں نے اب بتا رہا تھا پھر میں علی شاہ صاحب کے اخبار کہ ایک بندہ روزہ شریف کا فوٹو بھیج رہا تھا تو آپ نے چین کر الماری میں رکھ دیا الجامی تھے بہاول پور کے وہاں پڑھاتے تھے انہوں نے عرض کی یا حضرت یہ کیوں چھینا آپ نے فرمایا خاص چیز کو عام کرو نا اس کی قدر نہیں رہتی ایک دن ہوگا انہیں دیکھے گا بھی نہیں اب توجہ سے آپ کے آخری الفاظ سننا پھر آپ نے دو الفاظ فرمائے فرمایا بےمانو و گناف کو تبرکات کی زیارت کی جاتی ہے تبرکات بیچے نہیں جاتے سمجھ آئی بات نہیں آئی سبحان اللہ وہ بھی فرمایا ایک جگہ رکھے ہوں تو وہاں چل کر اس کی زیارت کرو اب یہ لاہور میں رکھے ہیں نیچے نوٹ پڑھو لکھا ہے منسوخ کیے جاتے ہیں یعنی صحیح یہ بھی نہیں ہے یار پندرہ سو سال تبرک جو بھی صحابی کے پاس آیا وہ قبر میں لے گیا دوسرے صحابی کو نہیں دیا تو یہ ان کے پاس کیسے آ گئے یہ سب جھوٹ اور بےمان کے جس طرح انہوں نے مراد انہیں نالائن پاک کا فوٹو اب وہ جھوٹ ان بےمانوں کو لے گیا غور سے سننا اب انہوں نے بی بی فاطمۃ الزہرا سید النساء پاک بی بی کا جبا یہ تیس تیس روپے میں بیچ رہے وہ کوئی ماں کا کمیز بیچے گا تو وہی جھوٹ ان بےمانوں کو لے گیا انہوں نے ایسا قدم اٹھایا کہ اب سور کا بچہ وہ مرتد ہے اس کی توبہ بھی نہیں آئی ایسی گستافی ہے ایسی پاک بی بی اما کہتے ہیں کہ بی بی پاک کا روح اللہ نے قبض کیا فرشتے نے بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی تیرے نزدیک بہترین سے بہترین عورت کون ہے آپ نے فرمایا بہترین سے بہترین عورت وہ ہے جو غیر کو نہ دیکھے غیر اس کو نہ دیکھے مبارک کی انگلیا فرمایا نبی کی بیٹی بات بھی پھر آپ نے فرمایا میرا لاشا پاک دن کو نہیں لے جانا اندھاری رات کو لے جانا ہے پھر اوپر چڑیا باندھنا کپڑا تاکہ میرا کفن والا کپڑا بھی کوئی نہ دیکھے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بی بی پاک کا کپڑا جب پرانا ہوتا آپ آگ لگا دیتی کہ باہر کوئی دیکھے ہی نہ میرا کپڑا ارے بی بی پاک کا کپڑا تو کوئی نبی فرشتہ نہیں دیکھ سکتا سور کے بچے تم تیس روپے میں انٹرنیٹ میں تم کر دیکھتے بالکل ان سے بولنا حرام نکاح دعا ان کا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے میرے ساتھ کوئی بات کرے تو کر لیں یقین کرو ایسی گستاخی ہے کہ اب ان کی توبہ بھی نہیں ہے کوئی جھوٹ ان کو لے گیا نالینڈ مبارک والا اب میں آپ کو وکیل علی پور کے تھے وہ روزانہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹھتے ہیں مولویوں کی ہٹ کرتے ہیں آٹھ دس وکیل تھے بڑے یہودی تھے تو ان کا یہی کام تھا وہ جب اکیلے ہی بیٹھتے کرتے میں صبح سائیکل لے کے جا رہا تھا میرا پرانا سائیکل تھا بہت اور کپڑے بھی ایسے بس تو باہر بیٹھے تھے اخبار رہے تھے سردی کا موسم تھا دھوپ پر بیٹھے تھے وہی سارے تو مجھے شوق پیدا ہو گیا بھی آج ان سے ہی نام اور کیوں نہ لکھتوں میں میں نے سائیکل پھیرا کھڑا کر دیا مجھ پر کون دیکھے پرانا سائیکل میں نے کہا وہ میرا ایک سوال ہے وہ دیکھنے لگ گئے جاٹ سا بن رہا ہے یہ کیا سوال ہم سے کرے گا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اسلام کے قانون ہونے کا قائم ہونے کا انحصار کس بات پر ہے اور کفر کے قانون قائم ہونے کا انحصار کس بات پر ہے وہاں بیٹھ میں نے کہا کفر کا قانون اس بات پر کہ اب ایک وکیل سمجھدار تھا اس نے مجھے کہا جی وضاحت کرو میں نے کہا کفر کا قانون کا قائم ہونے کا انحصار ہے ظلم اور طاقت اسلام کے قانون بے انصافی اسلام کے قانون کا قائم ہونے کا انحصار ہے انصاف اور رحم کا کس طرح میں نے کہا تمہارا جج عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے اور بیس بیس ہزار رشوت کا ہے رشوت تو مل جرائم ہے اس کو کہو یہ حرام ہو تو انہیں عدالت لگا دے گا یہ طاقت اور ظلم پر قائم ہے ورنہ انصاف ہو تو وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے رشوت مل جرائم ہے بیس ہزار رشوت کا جیب میں لیا ہوا ہے اور چور کو پیٹ رہا ہے اب جو ہے ام ہے رشوت جو ہے ام الجرائم ہے تمام جرم رشوت سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے بزرگ فرماتے ہیں چوری ڈاکہ بدماشی ٹھگی فراڈ رشوت نام مختلف ہیں اثرات ایک ہے چور ڈاکو فراڈی ٹھگی دس راشی سب ایک ہے راشی کو بڑا بدماش کہو کہو بڑا ڈاکو بڑا چور کہو بجا ہے کیونکہ چور ڈاکو بدماش امیر کو لوٹتا ہے توجہ سے سننا اس کو لوٹتا ہے اور چھپ کر لوٹتا ہے کبھی کبھار لوٹتا ہے ٹھیک ہے ڈاکو ظاہر ہوتا ہے سارا ظاہر تو نہیں ہو سکتا پھر وہ غریب کو بھی نہیں لوٹتا راشی حکمران امیر کو بھی لوٹتا ہے غریب کو بھی لوٹتا ہے ایسا بھائی مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی میرے پاس سندار ہے رات کو مجھے لے جانے لگا درخواست دی کسی نے میری بیٹی دوڑی آئی ابو ابو آپ تو جا رہے ہیں ہمارا تو رات کا آٹا نہیں ہے آج سے آج دس سال کی بات ہے اب سندار کا حق بنتا ہے ایک سو روپیہ دے دیتا بچے بھوکے نہ رہے مجھے لے گیا صبح کہتا ہے مجھے یار درخواست جھوٹ کیا تو غریب آدمی ایک ہزار دے دے میں صبح نامراد رات کا تو, تو سن کے آ رہا ہے میرے گھر کا آٹا نہیں میں جیسے رات نیند نہیں آئی یعنی غریب کو بھی لوٹتے تو رشوت عمر جرائم ہے سب سے بڑا ڈاکو سب سے بڑا بدماش سب سے بڑا لٹیرا راشی حکمراں امیر کو لوٹتا ہے غریب کو لوٹتا ہے ہر وقت لوٹتا ہے اور زہر لوٹتا ہے اسی طرح بھائی پھر آگے بھی کہنے دو نا سچ مجھے تو یہ کون ہو گئے کرسیوں والے کون ہو گئے چاقو ہو گئے اور بھی میں وضاحت کروں گا آپ کے سامنے تو سکول کیا ہو گئے چاقو خانے کا ہو بھائی یہ کرسیوں والے ڈاکو ہو گئے سکول ہو گئے ڈاکو خانے ماسٹر پروفیسر ہو گئے ڈاکو کے استاد اور یہ پڑھنے والے ہوں گے ڈاکو کے شگے یہ بن گئے ہمارے اسلام میں انتظامیہ اور عدلیہ انتظامیہ سے قوم کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے اور عدلیہ سے انصاف کی بات سمجھ رہے ہو نا نہیں جی، کوئی فلسفہ نہیں بول رہا جب رشوت عام ہو جاتی ہے انتظامیہ سے تحفظ موصول نہیں ہوتا کیونکہ حاکم یہ نہیں دیکھتا کون کتنا مجرم ہے وہ دیکھتا ہے کون کتنا دے رہا ہے راشی حکمران کے نزدیک وہ مجرم ہوتا ہے جو اسے پیسے جتنا بڑا مجرم ہے پیسے دے دے وہ مجرم نہیں ہے تو بزرگان انتظامیہ جب قوم کو انتظامیہ سے تحفظ نہ ملے انتظامیہ پولیس یار اسے انتظامیہ کہتے ہیں کسی کو پتہ نہ ہو عدلیہ جو جج بنے بیٹھے ہیں جب رشوت عام ہو جائے انتظامیہ سے تحفظ نہیں ملتا عدلیہ سے تو قوم ڈاکہ شار فساد کا شکار ہو کے تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو قوم برباد ہو جاتی ہے ملک برباد ہو جاتا ہے اس لیے حقائق میں سب سے بڑا ڈاکو سب سے بڑا دہشت گرد سب سے بڑا تقریب کار راشی حکمران سب قوم ملک کا دشمن قوم تباہ ملک کی تباہ خیر ہمارے اسلام نے اور بات وضاحت کس کی ہے میری توجہ سے سننا کہ انتظامیہ تحف اور عدلیہ ان میں پانچ باتیں نہیں ہیں تو یہ ظالم ڈاکو بدماش لٹیرے بے حیا کمی نے جو کچھ کہو توجہ سے سننا پانچ باتیں ضروری ہیں عدلیہ انتظامیہ میں پہلی بات کہ ہر بندے کو آنے کا حق برابر ہو یہ نہیں امیر بلا تھڑک چلا رہے غریب بہر کام کر رہے پھر وہ سور ہے حکومت نہیں ہے بدماش ہے ڈاکو ہے انتظامیہ نہیں ہے جس طرح امیر ہے غریب بھی بلا کھڑک ہے ہر ایک کو آنے کا حق برابر ہو سمجھا نہیں بات نہیں سمجھی سمجھ بھی آئی ہے یار ہوئی مگر آنے کا حق برابر ہو دوسرا نشست کا حق بیٹھنے کا حق برابر ہو جس سطح پر امیر بیٹھے غریب وہاں اگر کرسی پر بیٹھتا ہے تو امیر غریب دونوں بیٹھے اگر کھڑا کرتا ہے تو دونوں کھڑے ہو جائے حضرت بہلول کے والد تھے قاضی اب مسلمان اور کافر آیا آپ نے مسلمان کو آنکھ کا اشارہ دیا تو بیٹھ جا پھر انہیں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر بھی آیا تھا اور نام یاد مسلمان بھی آپ نے دونوں کو کھڑا کیا تو انہوں نے کہا ہے بہلول بیٹے اگر مرتے وقت میری آنکھ یہ چلی جائے تو تم نے کرسی پر پھر قاضی نہیں بننا یہ تو کہتے ہیں نا آپ جائیں گے تو پتہ لگے گا یہ تو کہتے ہیں انعام یہ نہیں جو کتنا سخت کرسی پر سورو بیٹھے ہو تم تمہیں ایمان ہو تو پتہ لگے تمہیں تو سکولوں نے بےمان کر دیا ظالم واشی ترندہ بنا جب وہ مرے آنکھ چلی گئی تو حضرت بہلول کو بادشاہ نے کہا اسے لے آؤ کیونکہ وہ لوگ بادشاہ کہتے تھے نیک ہو کوئی تو حضرت بہلول نے اپنے اوپر تیل مٹی ڈال کے سوا وہ پاگل بن کے نکل گئے اب پیچھے سپاہی تلاش کرتے گئے بھائی حضرت بہلول تو یہاں نہیں آیا انہوں نے کہا ایک پاگل تو آیا ہے حضرت بہلول نہیں آیا تو آپ ساری عمر پاگل بن کر رہے کرسی پر نہیں گئے یعنی نشست کا بیٹھنے کا حق برابر ہو اگر غریب کھڑا ہے تو امیر بھی کھڑا ہو اگر امیر بیٹھا ہے تو غریب بھی پہ جہاں امیر بیٹھتا ہے اگر نشست کا حق برابر نہیں تو یاد رکھنا پھر وہ بدماش لٹیرے کمینے ڈاکو تو ہو سکتے ہیں انتظامیہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ آ رہی ہے تیسرا بولنے کا حق برابر ہو یہ نہیں کہ امیر دھر دھر بولے اور غریب شو تک کانپ رہا ہو بول بھی نہ رکھ سکے اگر بولنے کا حق برابر نہیں پھر وہی بات سمجھو وہ ڈاکو بدماش لٹیرے بےمان کوئی انتظامیہ کوئی حاکم نہیں ہے وہ ڈاکو ہے چوتھا توجہ کا حق برابر سمجھ رہے ہو نا بات جی، جی، جس طرح امیر بولے توجہ جو غریب جو بولے اسی طرح توجہ دے پانچواں انصاف کا حق برابر پہلا کیا آنے کا حق برابر بات یاد تو کر لو آپ کو پتہ لگے اسلام کیا شائع ہے یہ کیا ہے تم تو مولوی پر نظر ہے نا وہ کہتا ہے مولوی خراب ہے تم ہی کہتے ہو وہ کہتے ہیں بےمان اس لیے اس قوم کو مارو کہ سو مولوی صحیح ہو جائے ایک بندے کی چوری واپس کرا سکتا ہے ایمان سے کہو بھائی ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے آپ نے سرداری نظام تھا سردار سے ٹکراؤ لیا آج علماء سے کیوں معاشرہ حکومت کے پاس ہوتا ہے اور معاشرے کی اصلاح کے بغیر عوام کی اصلاح ہو نہیں سکتی اس لیے آپ نے حکومت سنبھالی معاشرے ہاتھ میں لیا پیر فقیر ملا سب کو ہدایت آ گئی معاشرے سے اور معاملات بھی حکومت کے پاس ہوتے ہیں معاملہ سمجھتے ہو لفے نقصان میں ایک سے زیادہ بندے جب جمع ہو جائیں اسے معاملات کہتے ہیں تو معاملات صحیح نہ عوام وہاں سکون نہیں ملتا معاملات یہ حکومت کے پاس ہوتا ہے اور معاشرہ بھی مولو سے تو اپنا معاشرہ اپنے ہاتھ نہیں ہے مولوی معاشی طور عوام کا محتاج ہے نہیں اور محتاجی بندے کو مملوک کر دیتی ہے بات سمجھنے کی کوشش کرنا مملوک مالک کو نقل کرتا ہے ارے مولوی معاشی طور عوام کا محتاج اور کا ہے اور قوم معاملات میں معاشرے میں حکومت کی محتاج ہے تو ہمیشہ مملوک مالک کو نقل کرتا ہے ارے مولوی جو خراب ہے عوام خراب ہے عوام خراب ہے تو حکومت خراب ہے پہلا کیا حق آنے کا حق برابر دوسرا بیٹھنے کا تیسرا بولنے کا حق برابر چوتھا توجہ کا حق برابر اور پنچواں یاد رہے گا نا آپ کو اگر یہ نہیں ہے تو ڈاکو بدماش لٹیرے ہیں جا کے پروفیسروں پر یہی سوال کر دو کہ نام مرادو تمہارے شگردوں میں یہ بات پائی جاتی ہے تو ماں مر جائے گی آپ کو جواب نہیں دیں گے ہماری فوجیں جاتی تھی کن سے لڑتی تھی مولویوں سے یا حکومت سے کیوں معاشرے کا ذمہ دار تو مولوی ہے وہ لڑتے حکومتوں سے تھے جو مجرم وہ سے لڑنا چاہیے بھائی یہ بےمان قوم اپنے نبی سے بھی اپنے کو سمجھدار ہو صاحب ہاں۔ طریقے سے مولوی خراب ہے اسی طرح کہتے ہو نا تو وہ وکیل بھی یہی بات کرتے تھے ہم مجھ پر سوال کرتے ہیں جی مولوی تم کیسے ہو تو میں نے کہا مولوی کا جرم زیادہ ہے توجہ سے سننا انہوں نے کہا ہاں اب میں نے کہا جو کہتا ہے مولوی کو سمجھتا ہے مولوی کا جرم زیادہ ہے وہ کافر ہے سارے ڈمٹنے لگ گئے مجھے کہتے ہیں کیسے میں نے کہا تو وکیل ہے کہتے ہیں ہاں میں نے کہا تو قتل کرے کیا لگے گا کہے گا تین سو دو میں نے کہا جنگل کا چرواہ قتل کرے تو اس پر بھی تین سو دو لگے گا میں نے کہا کیوں وہ وکیل پڑھا ہوا جانتا ہے جنگل کا چرواہ کو نہیں جانتا لیکن قتل کا کیس ایک برابر لگے گا کہ اس کو جنگل کے چرواہوں کو معافی دے دیں گے اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے اب ان کا دماغ تو نہیں تھا میں کیا کہنا چاہتا تھا ایک وکیل بولا کہ یہ جی لمبا کر رہا ہے سوال میں نے کہا اسے سمجھاؤ جواب سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب بڑا ہوتا ہے اب توحید چھوٹا سوال ہے جواب میں تو کتابیں بھر چھوڑو سبحان اللہ میں نے کہا یہ بے وقوف سوال جواب سوال کے مطابق جواب مانگتا ہے وہ تو مار گیا سارے ہنسنے لگے گئے بات سچی تھی ہمیشہ سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب بڑا ہوتا ہے یہ سمجھ آ رہی ہے یوں یوں ہی میں نا بکواس کرتا بات بھی اللہ سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب بڑا ہوتا ہے سبحان اللہ اب میں نے کہا یار جزوی اور ناقص سب کے لیے برابر جامع اور کامل کسی کے لیے کچھ کسی کے لیے کچھ تو میں نے انہیں کہا کہ قانون کے دو خواص ہوتے ہیں جامع اور کامل جامع اور کامل جامع کائنات کے لیے ایک جامع کیا ہوتا ہے کائنات کے لیے اور کامل جو بدلا نہ جائے الرحمان اللہ القرآن وہ مجھے کہنے لگے تھی جی، جزوی ناقص کیسے اور جامع ان کا تو دماغ پھٹ گیا میں نے کہا سمجھاؤ انہوں نے کہا پھر وہ ان کا وہ واپس آیا پہلے تو وہ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے بھائی امریکہ اور برطانیہ کا اور انگلینڈ کا اور افغانستان کا اور ہندوستان یہ جزوی ہو گیا نہیں اور نہ کہ جب ترم دیکھو ترمیم کر دیتے ہیں جی، جی، جی۔ بدل دیتے ہیں اس لیے علم اور علم میں بھی فرق ہے اتنے بول علما اتنے بو عال الف رام ہے کیونکہ جہاں الف رام لگتا ہے مارفا مارفا جامع اور کامل ہوتا ہے ایک شہر کے آٹھ سکول آٹھ نصاب علم نکرا ہے جزوی ہو گیا ناقص جب مرضی ہے بدل ڈالا یہ یعنی نصاب بدلتے نہیں رہتے بھائی الرحمن علام القرآن رحمان نے قرآن کا علم دیا سارے علوم اس سے پوٹے تصور حقیقت مارفت شریعت سب ایسے ہیں نا سبحان اللہ سب قرآن شریف اصل علم یہی ہے یہ بھی جامع ہے کائنات کے لیے ایک ہے یا کہیں کا کوچ ہے کہیں وہ جی مان پھر یہ بدلا بدل دیتا ہے بدلتا نہیں یہ کامل ہے ہاں مراد و جزوی ارناچل کو علم نہیں کہا جاتا جہاں علیہ لگتا ہے انہیں پتہ نہیں جہلوں کو یہ حدیث پڑھ دیتے ہیں اس لیے جو حدیث کا معنی بدلے اس کا نکاح نہیں رہتا جامع کامل تو بدلے نا جزوی سمجھا لیا جزوی اور ناقص کو نہیں بھائی مانو آل علم کہتے ہیں مارفا جامع اور کامل بھائی اور بات کروں اگر ایمان ہے تو میری میں نے پہلے آیت بھی یہی پڑی ہے محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے جس میں ایمان ہے میری تقریر ایمان والا جو بے ایمان ہے اسے سمجھ ہی نہیں سکتا میری تقریر کو اب میں اور بات بات کروں کتاب نکرا ہے نہیں پتہ نہیں کون سی کتاب ارے مسلمانوں جب الکتاب کہو گے قرآن مجید ہوگا دنیا کی کوئی کتاب الکتاب نہیں ہو مان گئے بھائی واقعی جامع اور کامل ہے یہ سب جزوی اور ناطس ہے میں نے کہا جزوی اور ناطس قانون ہو ہی نہیں سکتا اب میں نے ان پر سوال کیا کہ اگر قانون سب کے لیے برابر نہ ہو تو اس کی خرابی کیا ہو سکتی ہے جنگل کے چرواہ پر تین سو دو نہ لگے تکسیف ہو سزا میں اسے وہی قانون برابر نہ ہو اسے سزا کم ہو تو میں نے ان پر سوال کیا اس کی کیا خرابی ہو سکتی ہے بتا سکتے ہیں آپ کوئی اگر بھی قانون برابر نہ اس کی کیا جنگل کے چروائے پر سزا کی تکلیف ہو سزا کم ہو اس پر تو اس کی خرابی کیا ہو سکتی ہے جب وکیلوں کو نہیں آیا اور ان کو کیا آئے گا تو اس کی بھائی خرابی یہ ہو سکتی ہے کہ ہاں، اگر اس پر سزا کی کمی ہو تو ہاں ہر کوئی ان کو پیسے دے دے یار ہمارا دشمن قتل کر دے تمہیں تو سزا کم ملتی ہے جرم رکے گا جب تک برابر نہ ہو جرم نہیں رکتا یہ بات سمجھ آئی بھائی جنگل کے دروازہ پر سزا کی کمی ہو تو پیسے ہم دیں گے بھی ہمارا دشمن مار دے تو اس پر سزا تو بہت کم ہے تو معلوم ہوا انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ قانون برابر نہ ہو جرم نہیں رکتا لیکن وہ وضاحت نہیں کر سکے پھر وہ اپنے قانون کے لیے بنایا ادھر نہیں بنایا قانون اسلام ادھر مولوی کو زیادہ جرم ہے بات وہی میں لے جا رہا ہوں کہ جو کہے مولوی کا جرم زیادہ ہے وہ کافر ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں میں اب میں نے ان پر سوال کیا کوئی ایسا قانون بتاؤ قاعدہ بتاؤ جس سے معلوم ہو جائے یہ مجرم ہی بڑا ہے اور یہ جرم بھی بڑا ہے یہ مجرم بھی چھوٹا ہے یہ اس کا جرم بھی چھوٹا ہے کوئی ایسا قاعدہ بتاؤ بتا سکتے ہیں آپ کوئی قانون قاعدہ ایسا بتاؤ جیسے چھوٹے بڑے مجرم کا پتہ لگ جائے سخت اور جرم کا بھی پتہ لگ جائے اس کا ایک قانون ہے مسلمانوں کہ اس کی سزا کو دیکھو بات سمجھنا اگر سزا سخت تو جرم بڑا اگر سزا نرم تو جرم چھوٹا سمجھ آئی بات نہیں کہتا ہے کہ اور ہیں اگر سزا بڑی تو مجرم بڑا اگر سزا کم تو مجرم میں نے انہیں کہا کہ تمہارا نام جج سمجھنے کی کوشش کرنا تمہارا جج ایک کو پھانسی دے دیتا ہے ایک کو کیا کرتا ہے ایک کو دس سال سزا ایک کو دس ہزار روپیہ اب جس کو پھانسی دی وہ کیا سمجھو گے مجرم کیا ہے جس کو دس سال سزا دی وہ اس سے چھوٹا جس کو دس ہزار جرمانہ لگایا وہ یہی گائے بھائی اس کی سزا کو دیکھو سزا سخت مجرم سخت جرمی سخت سزا نرم اچھا میں نے اب ان پر سوال کیا کہ تمہارا جج بڑے چھوٹے مجرم کو سب کو پھانسی دے دے ایک ہی سزا بول کہتے ہیں وہ ظالم ہے اچھا میں نے کہا تقسیف کر کے سب کو دس ہزار جرمانہ لگا دے کہتا ہے وہ بے انصاف ہے بات بھی یہی ہے یہ سمجھ آئی نا اگر سب چھوٹے بڑے مجرم کو سب کو سزا بول کر پھانسی ایک دیتے تو وہ ظالم ہے اگر چھوٹے مجرم بڑے چھوٹے مجرم کو سارے چھوٹے کے ساتھ جو چھوٹے جو بڑا جو تھا اس کو بھی وہی سزا تو وہ بے انصاف ہے بات سمجھ گئی جرم بڑا مجرم بڑا جرم چھوٹا مجرم چھوٹا سزا بولنے والے نے ایک سزا بول دی یا ظالم ہے یا بے انصاف جس یہاں تک بات سمجھ آ گئی نہیں جس کو نہیں یاد کرا کرو آئی سمجھ اب میں نے کہا تم پھر بھی نہ سمجھے اب میں نے کہا نہ برا تم تو کافر ہو گئے تمہارا تو کچھ نہیں بچتا کہتے ہیں کیسے میں نے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم اور بے انصاف کا ہے میں نے کہا تمہارے نزدیک مولوی کا جرم بڑا ہے کہتے ہیں ہاں اور کا یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولوی کو ایک دورا اوپر مار دو بھی کہیں آئے بولیں گے نہیں ہاں، ہاں۔ اچھا ہی نہیں ارے اگر اس نے برائی کی تو کون رہا ہے سو دی ہے شریعت میں عالم آئے پیر آئے صحابی آئے سب کے لیے برابر ہے یا کہیں آئے کہ مولوی کو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ تو شراب برابر تمہارے نزدیک میں نے کہا مولوی ہے بڑا مجرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بولی ہے برابر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھا سارے گئے آپ کو ابھی پوری بات سمجھ نہیں دماغ میں جھٹکا لگا ارے آج بھی کہتے ہیں مولوی کا جرم زیادہ نہیں کہتے اب بات سمجھ آ گئی جو بےمان کہتے ہیں مولوی کا جرم زیادہ ہے وہ کافر ہیں سمجھ آ گئی نہیں آئی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم اور بے انصاف کہا کہ آپ نے سزا برابر بولی ہے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی چوری کرے تو اس کا بھی ایک ہاتھ کاٹوں گا اس کا بھی میں چلا گیا میرا بھائی مجھے کہتا ہے ادھر ججی میں تم گئے تھے میں نے کہا کیوں اصل وکیل سارے بیٹھے تھے ان کا وکیل ایک دو دوست تھے تو وہ پریشان تھے آپس میں سارے میں نے کہا پریشان کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا یار جاٹ سا بندہ آیا ہمیں بے وقوف بنا کے چلا دیا پھر نہ انہوں نے مولوی کو کوئی بات کی توبہ کر دی تو میرے بھائی نے پوچھا تم گئے تو میں نے کہا ہاں میں گیا تھا وہ سمجھ گیا بھی میرے نام وہی ہوگا آج کل بھی ایسے بےمان ہیں منافق جو مولوی کا جرم زیادہ سمجھتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے میں نے بہت وضاحت سے یہ مسئلہ آپ کو سمجھایا ہے اب جو بات کرے گا سمجھو وہ بےمان ہے اچھا یہ بتاؤ بھائی میں کھا رہا ہوں گندگی تمہیں کہوں کی بدماشی سناؤں میں کھا رہا ہوں گندگی مجھے ایک بندہ کہتا ہے گندگی نہ کھا وہ گندگی کہتا ہے میں نے کہا میں کہتا ہوں تو کھا رہا ہے وہ کہتا ہے میں تو انجان ہوں سور کا بچہ انجان ہے تو مجھے میری گندگی کیسے نظر گئی جب پتہ ہی نہیں کیسے معلوم ہوا تو جانتا ہے یہ علم پڑھنے سے بھی آتا ہے سننے سے بھی آتا ہے کہتا سننے سے نہیں آتا صحابہ سارے ان پڑھ اب جس نے پڑھا زنا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا وہ جان کر کر رہا ہے گناہ میرا دعویٰ ہے ہر بندہ جان کر کر رہا ہے بدماشی ہے مکر خدا سے مکر چلتا ہے بلکہ بزرگ لکھتے ہیں جو اللہ نے انبیاء رسول بھیجے یہ اس کی مہربانی ہے اگر نہ بھیجتے تو برابر پرشش ہوتی وعدہ میساک میں جو ہم وعدہ کر کے وہی کافی تھا یہ اس کی مہربانی ہے جو اس نے بھیجی اللہ تو علم اب جس نے سن لیا بنا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا وہ بھی تو جان کر کر رہا ہے ارے اسلام کیا حقانیت دیکھو جاؤ جنگل کے چرواہوں کو پکڑو موٹی موٹی باتیں پوچھ لو نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زنا حرام ہے چوری وہ آپ کو بتا دے گا جتنا بے وقوف بندہ بھی ہوگا تو معلوم ہوا ہم جو برائی بھی کر رہے ہیں جان کر کر رہے ہیں یہ ہماری بدماشی اللہ کے آگے نہیں چلے گی ایک اور بات بھی سن لو اب میں لکھ رہا ہوں یا کوئی صنعت حلفت کاشتکاری کوئی کام میں کر رہا ہوں ایک بندہ مجھے آ کر کہتا ہے یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں مجھ پر تنقید کرتا ہے تو کیا مجھ سے آلہ ہوگا یا آدنا ہوگا نہیں سمجھی بات ارے تنقید کنندہ آلہ ہوتا ہے ہر شخص تنقید مولوی پر کرتا ہے ہائے انجان تنقید تو کر رہا ہے عالم پر ہائے تو کچھ نہیں کتنا بے وقوفی ہے کتنا بدماشی ہے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ مولوی عالم یہ مسئلہ جو ہے امامت کا ہے مسئلہ کیا ہے تو امامت کے تین قسم ہیں امامت سغرا چھوٹی امامت وسطی درمیانی امامت کبرا بڑی امامت صرف تین قسم ہیں مسلمانوں کولی فیلی مالی پابندی ہوتی ہے کولی فیلی مالی آزادی ہوتی ہے کولی کس کو کہتے ہیں ارے زبانی آپ زبانی طور آزاد ہیں آزاد ہیں فیلی کام فیلی طور بھی آزاد ہیں جو کام کرتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو کام کرتے ہیں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ آزاد ہیں فیلی طور بھی مالی طور روپیہ کوئی مانگے دیں نہ دیں تو وہ چھین نہ سکے پھر مالی طور بھی تو کولی فیلی مالی طور بندہ آزاد ہے تو کلی طور آزاد ہے اگر کولی فیلی مالی طور بندہ پابند ہے تو کلی طور پا بند ہے بات یہاں تک سمجھ آ گئی نہیں آئی تو مولوی کے مقام میں عوام قولی طور آزاد ہے چالیس مولوی آپ کو مسئلہ بتائے تو نہ مانے وہ منوا سکتا ہے جو کہتا ہے منوا سکتا ہے ہاتھ کھڑا کرے وہ منوانے میں کمزور ہے قوم ماننے میں آزاد ہے آزادی پر چونکنا بے وقوف کا کام اور کمزور پر گرفت کرنا بوز دل کا یہاں تک سمجھ آ آگے طور آزاد فیلی طور چالیس ماؤلی اکٹھا ہو آپ کو کہے نماز پڑھو اچھا کام ہے نماز نہ پڑھو وہ پڑھا سکتا ہے فیلی طور آزاد ہو گئے روپیہ مانگے دو نہ مانگے وہ چھین نہیں سکتا چھین سکتا ہے جس طرح کہتا ہے جی مولوی کھا رہے ہیں مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا سور کا بچہ میں کہ جو اٹینشن سٹرڈے چیز کرتا ہے وہ بیس ہزار اس کا مہینہ ہے اس کا نام نہیں لیتا ارے موسا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسا علیہ السلام میرے نام نہ لینے والے ہوں تو میں کسی کو مولت لوں دوں سب کو پکڑ لوں اللہ اللہ ہو رہا ہے تو ہم بچ رہے ہیں اگر مولوی سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ اللہ بھی اس سے ہو رہی ہے ایک شخص کرے گا اللہ اللہ تعالیٰ دس سال قیامت پیچھے ہٹا دے گا دس سال قیامت کیا کرے گا پیچھے ہٹا دے گا تو فیلی طور مالی طور ارے ہزار ہاں فقیر کھا رہے ہیں اس قوم سور کا دیکھو مجھے ایک بندہ کہتا ہے کان بے کا ہماری جگہ کا تھا دیکھو جی تم مولویوں کا حال میں نے کہا کیا وہ یار میں نے شبینہ پڑھایا قرآن شریف پڑھتے رہ گئے میں نے پانچ سو دیا کہتے ہیں تھوڑا یہ ہے مولوی کا قرآن مجید امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جبکہ اور آئمہ ہے ان کے بیٹے کو الحمد شریف پڑھائی مولوی نے آپ نے چار ہزار دیا مولوی کہنے لگا جی آپ نے الحمد شریف کا چار ہزار دیا بیٹے کو کہا اٹھو اس بے بے قدر کے پاس نہ پڑ اس کو پتہ ہی نہیں کہ الحمد شریف کی کیا شان ہے ارے لوگوں مسلمانوں دھیان کرو کہ ہم کہاں پہنچ گئے اس وقت لاکھوں فقیر کھا رہے ہیں نکمے نہیں کھا رہے ارے کسی بولیں گے کھا رہے ہیں ارے سات بندے آٹھ صبح نکل جاتے ہیں سارے شام کو کوئی چھوٹے بچوں تک کوئی آٹا کوئی پیسے کوئی کپڑے سارے لے آتے ہیں یہ بھی تو کھا رہے ہیں کوئی کام کرتے ہیں نکمے کھا رہے ہیں کبھی کسی نے کہا کہ لاکھوں فقیر کھا رہے ہیں نہیں جی مولوی کھا رہا ہے اچھا اس نے مجھے کہا کہ اس نے ملنگ کو بلایا ملنگ کو اس نے جو ہے مولوی پانچ سو مانگتے ہیں یہ مولویوں کا حال ہے اس کے رشتہ دار نے مجھے کہا کہ آپ تجھے سور کی بات سناؤں سور ہے ایسا کہ ملنگ کو بلایا بیٹے کی شادی پر ایک رات کا ستر ہزار اور نوے ہزار ویل دی نوے ہزار ویل قرآن پڑھنے کی کبھی ویل سنی ہے آپ نے لانت نہیں ایسی قوم پر سور کا بچہ جو ساری رات شیطانی گانے کہتا رہا اس کا ستر ہزار ہے مولوی کا کہتا ہے جو ساری رات قرآن پڑھتے رہے جو پانچ سو مانگتے ہیں کہتے ہیں مولوی کھا رہے ہیں یار یقین کرو یہ فقیر ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے سارا دن رات کو چرسے کوئی نشے کرتے تھے سارا تو مولوی تو تیرے بچوں اگر مولوی خراب ہے سور کا بچہ اسے جنازے پر مت بلا ماں باپ کے جنازے پر میں نے نہیں سنا کبھی اچھا پھر یہ ہزاروں ملنگ ہیں جو گانا گاتے ہیں تو لاکھوں روپے کما رہے ہیں یہ نہیں کھا رہے کبھی کسی سے سنا بھی یہ سور گناہ بھی کرتے ہیں اور نکمے کھا رہے ہیں سنا یہ کنجریاں کنجر جو فلما بناتے ہیں یہ کروڑوں روپے کون سے گنا بھی ہے کروڑوں روپے کما رہے ہیں کبھی سنا ہے کسی نے کہا ہو کہ یار یہ نکمے کھا رہے ہیں سور کے بچے کہیں گے مولوی نکما کھا رہا ہے کہتے ہیں نہیں ایسے میرے ایسے کو مسلمان کہیں ہیں آپ امامت سغرا مولوی کے مقام میں آزاد ہو گئے نہیں مالی طور آزاد ہو نہیں کوئی چھین سکتا ہے تم سے سور کے بچے نہ دو اگر تمہارا دل نہیں کہتا کوئی مولوی جب روپیہ چھینے مجھے کہو وسطا پیر وسطا کون پیر متا پرہیزگار ہو ہاں پیر کیا ہو امام غزالی فرماتے ہیں ایسے پیر نہ ہوں ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ مکی زندگی یہ مذہبی زندگی ہے اور دس سالہ مدنی زندگی جو ہے وہ سیاسی زندگی ہے غیر سیاسی کہنا کفر دجر اور ظلم ہے ایسے بےمانوں کو پیر نہ کہو جنہیں دین کی پہچان نہیں ارے سیاست کا معنی اللہ رسول کا حکم بندو پر اور جمہوریت کا مانا بندو کا حکم بندو پر ویسے ایک بات کر رہے ہیں جی، میں کہنے کہا یہ جمہوریت ہے سیاست نہیں ہے تم غیر جمہوری نہیں ہو ایک تم جمہوریت کے خلاف ایک بیان تو دو علامہ اقبال نے فرمایا جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست سیاست کے نام کا جدا ہو سکتی دین سے سیاست گر تو رہ جاتی ہے چنگے جو جہل جنہیں یہ پتہ نہیں آئے کہ ہم غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں غیر سیاسی نہیں کہہ سکتے نامراد غیر جمہوری کوئی ہے ارے سارے ووٹ دیتے ہیں کبھی جمہوریت کے خلاف بولا تو بھائی مانو تم غیر جمہوری نہیں ہو غیر سیاسی کیسے ہو گئے پھر میں نے کہا کہ ان سے سلام پگڑی والوں سے سلام مرے جنازہ نہیں پڑھنا دعا سلام ہاتھ نہیں ملانا میں فتوا دے رہا ہوں انہوں نے بی بی پاک کی عزت میں ہاتھ ڈالا بی بی پاک کا جبا بیچ رہے ہیں بھائی مان سور کے بچے ماں کا بیچو گے ایسی بی بی پاک جو کپڑا ہوتا تھا کہتے تیلی لگا دیتے تھے جلا دیتے تھے تو ایسے اسے بچو مانو سے ایسے پیر نہیں ہو سکتے گمراہ آئیں گے ہم غیر سیاسی نہیں کہہ سکتے غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں کبھی کہا انہوں نے غیر ان کو کہو تم کہہ دو غیر جمہوریہ لکھو تو صحیح تو پیر پیر متا کی پرہیزگار عالم بھی ہو سگرا مولوی جس طرح چھوٹا بچہ کپڑا اتار کر سڑک پر کھڑا ہو جائے چھوٹا بچہ یہ ہے سگرا چھوٹی امامت پیر درمیانی اس سے بڑی پیر آپ کو نماز کا کہے اثر تو ہوگا نہ پڑھو تو زور سے وہ بھی نہیں پڑھا سکتا پڑھا سکتا ہے بھائی وہاں بھی قوم آزاد ہے ڈی سی کمشنر پٹو یا جتنا حکومت کے بندے ہیں یہ امامت قبرا ہے یہاں قوم آزاد نہیں پچاس گالی دے برداشت کرنی پڑیں گی نہیں وہ بھائی قولی طور آزاد نہیں اگر وہ کہے کپڑے اتار کر ناچ بندہ ناچنے لگ جائے گا ہائے نہیں بھائی ایسے پیسے بھی لوٹ سکتا ہے امامت کبرا جس طرح میں روڈ پر ننگا ہو کر کھڑا جاؤں مجھے ایسے بےمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے بےمان گمراہ جہل بے وقوف کہ چھوٹا بچہ بھی کپڑا اتار کر کھڑا ہے درمیانہ بھی کھڑا ہے اور میں بھی کھڑا ہوں کام آ کر چھوٹے بچے کو مارتے ہیں کپڑے اتار کر کھڑا ہے سور کی بچی مجھے کچھ نہیں کہتی بےمانو امامت کبرا رو دفتروں اور ہر جگہ وہ ننگے بیٹھے ہیں ان کو نہیں امامت کبرا کو کچھ کہتے دھندار گالی دے برداشت کرو گے نہیں کرو گے وہاں قوم آزاد نہیں ہے نہ قولی طور آزاد ہے نہ فیلی طور آزاد ہے نہ مالی طور آزاد اب ابھیمان سے کہو چھوٹے بچے کو بھی میں نے کپڑا پہنانا ہے ارے درمیانے کو بھی میں نے پہنانا ہے ایسا ہے کوئی جب میں ننگا ہوں تو چھوٹے بچے کو اور قوم آ کر چھوٹے بچے کو مارے گی ایسی قوم سے خدا بچائے بے وقوف پاگل بھائی مان کو کچھ نہیں کہتی نا سرا پر پڑی ہوئی ہے سمجھ آئی بات نہیں ایسا ہے نہیں کبرا کو کچھ کہتے ہیں اور کبرا ننگی نہیں ہو رہی سگرا پر برسی ہوئی ہے ایسی بے قوم بھائی مان ایمان نہیں ہے کیا کریں خودکشی جائز ہوتی تو ہم خودکشی کر کے چلے جاتے ہیں مسلمان مسلمانوں جب تک امامت کبرا صحیح نہ ہو نہ وسطی صحیح ہوتی ہے نہ سوگرا صحیح ہو یہ بات سمجھ آئی نہیں آئی اسی بات پر بات کر رہا ہوں کہ یہودی نے ہمیں لگایا غلط قیمت غلط رہا ارے جو مشرق پر سفر کرے مغرب جا سکتا ہے اس نے کہا تم ادھر جاتے ہو کاب شریف تو سفر ادھر کرو اگر تم اس ملک کی تحفظ جاتے ہو تو امام امامت سورہ کہو خراب ہے امامت کبرا کو کچھ نہ کرو میں جلال پور بچیاں گیا لوگ بڑے خوش تھے میں نے کہا یار اتنا خوش کیوں کہتے ہیں شاندار آیا بیٹھا ہے دیکھو بھائی جب عوام اور مولویوں کا موازنہ ہوتا ہے ہم عوام کی مخالفت کرتے ہیں مولوی کی حمایت کرتے ہیں جب دین اور مولوی کا معاملہ ہوتا ہے پھر ہم مولوی کی مخالفت کرتے ہیں یہ سمجھ لو یہ بھی ہمارا طریقہ آپ کہیں گے کہ مولویوں کے خلاف ہم واپس کیا ہے جب عوام اور مولوی کا ہوتا ہے اس لیے اس لیے کرتے ہیں کہ عوام کو صحیح سمت لگاؤ کہ مجرم امامت کبرا ہے جب دین اور مولوی کا معاملہ ہوتا ہے پھر ہم حمایت کرتے ہیں دین کی مولوی کو ہم ہیں یہ دیکھو اللہ اللہ الہ الا لا بنا نہیں جانتے گئے لو کفر کر رہا ہے نہیں کر رہا عرف اشہد اللہ الا اللہ عمر بن عبد العزیز کے وقت ایک بتا آیا شور سے اذان دینے لگا یہ وی والوں نے سوروں کی مست ماری ہے نام مراد ہمارے دشمن ہے وہ نام مرادو قوم تو کہتی ہے کہ بولویوں کو مار دو تمہیں کیا پتا قوم تمہاری کیا دشمن ہے تم نے دیا نہیں نام مراد تم ہمارے خلاف ہو یہ بھی ہمارے نام مراد خلاف کھڑے ہوئے ہیں جنہیں اذان بھی نہیں آتی سننا پڑے لا مکا دیا نا لا بنا نہیں فتح و ریاس میں ہے شامی اور یہ فتح و ریاس میں شامی سب اس سے لیتے ہیں بڑی کتاب اس میں ہے کہ اونچی آوازیں دیں گے اور اذان دیں گے کفر کریں گے یہی کفر ہے کہ ہے چھوڑ دی ہے اللہ الہ الا اللہ عمر بن عبد العزیز کے وقت ایک بندہ اذان سرخ سے دینے لگا آپ نے پکڑ لیا آپ نے فرمایا وہ بےمان اگر سیدھی سادھی اذان دے اور حرف صحیح بول ورنہ تو ہم میں سے نہیں ہے جس طرح تبلیغ بھائی مانو تمہارا تبلیغ سے کیا مطلب جماعتیں اٹھی ہوئی ہیں تبلیغ جان سے نہیں تبلیغ ارے تبلیغ میں صبر ہے تبلیغ کے بعد دعوت ہے دعوت میں استحکام ہے دعوت کے بعد حکومت ہے سورو یہ تین اکٹھے ہیں بھائی مانو تبلیغ دعوت اور حکومت ایک پچاس سال ہوا تبلیغ پر کھڑے ہیں دوسرے پہلے پہلے دعوت پر پہنچ گئے دعوت میں جب تک دین پر پورا قائم نہ ہو امن تو بلّہ ہے کما ہوا بے اسمائی و صفات ہی قبل تو جمی احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق ان تسلی سے پوچھو بے احکام کیا کیا ہے تبلیغ کر رہا تھا کرسی پر بیٹھے حضرت امیر عمر صاحب آئے فرمایا تو ناطق منسوخ کا علم جانتا ہے یاد کا حدیث کا نہیں کان سے پکڑ کر نکال دیا فرمایا تو کون ہے تبلیغ کرنے والا محبوب تبلیغ کر قرآن کے ساتھ حالانکہ رسول کو صلاحیتیں ہوتی ہیں الانبیاء و لمبیا یہ حدیث جو ہے یہ ساری تفسیر ہے قرآن مجید تو بےمان ہر ایک کو دیکھو تبلیغ پر لگا ہوا ہے اور تبلیغی نصاب ہاں۔ پابندی لگا دی ہے اللہ نے محبوب تو تبلیغ کر قرآن کے ساتھ اور قرآن مجید پہلے آمنو کی شرط لگاتا ہے پھر عامل سبحان اللہ ان پیمانوں میں تبلیغ کا نصاب اور سورت تم کون ہو تبلیغ کا نصاب لکھنے والے چاہے لو تمہیں پتہ نہیں تبلیغ کس کو کہتے ہیں پھر بات کرو لڑ پڑیں گے ارے تیرہ سال جو تبلیغ فرمائے صاحب ارے دنگاروں پر پیٹے گئے نہیں پیٹے گئے پھر ان مانو سے پوچھو پتھر کھانا بھی سنت ہے نہیں سنت یہ سنت نہیں ہے اب احکام میں سب مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کہے یار بولال میں تیرے سارے حکم قبول کرتا ہوں زبان سے اقرار کرتا ہوں دل سے تصدیق کرتا ہوں یہ ہمارا ایمان ہے بزرگان دین فرماتا ہے اقرار زبان سے ادا ہوتا ہے اور دل کی تصدیق عمل سے ادا ہوتی ہے عمل کرتا ہے تو دل کی تصدیق ہے ورنہ وہ بان ہے اب احکام میں سن لینا احکام میں کیا ہے فرائض واجبات سنن مقدہ فرائض واجبات سنن میں ارے جو فرائض چھوڑ کر واجبات اپناتا ہے اس کے فرائض منہ پر واجبات منہ پر مار دیے جاتے ہیں جو واجبات چھوڑ کر سنتا اپناتا ہے سنتا اس سور کے منہ پر مار دی جاتی ہے کرنا فی کے فیبتا بعد لکھتے ہیں پردہ فرض ہے لیکن واجب میں کسی کا اختلاف نہیں جو واجب لکھتے ہیں ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ آئے واجب حکم فرض جتنا رکھتا ہے پردہ وہ کیا رکھتا ہے داری ہے حکم واجب جتنا رکھتی ہے کسی سور سے پردے کا نام لیا کیوں سور ہو یہ واجب نہیں ہے پھر تم بتر بھی نہ پڑھو سن تو برائے تباہ کیوں واجب نے تمہاری ماں ماری ہے پردے کا نام نہیں لیتے سور ہو یہ سنتا تمہارے منہ وہ بھی جزوی پتھر کھانا بھی تو سننا تھا ہے نہیں ان سے بات کرو لڑ پڑیں گے یہ میں یار ٹھیک جی ہے میں دیو بندو کے اجتماع میں تھا پہ ڈلا رہا تھا دس بارہ ان کا اجتماع تھا دس بارہ کھڑے تھے ایک بوڑھا میرے پاس آیا ہے ہاں جی میں نے کہا کیا آپ تبلیغ ہیں میں نے کہا کیوں ہے میں تمہیں خس رہا نظر آتا ہوں وہ کہتے ہیں ہاں جی تبلیغی خوش رہے ہے میں نے کہا اور کیا پچاس سال اٹھے سورج علامہ اقبال فرماتا ہے گھر کے بت ہیں جماعت کے آپ جماعتیں جو بھی بناتے ہیں سارے بےمان جھوٹ میں نے کہا نا مراد پچاس سال اٹھے تو پچاس سال ہو گئے اٹھے ٹی وی تھا ریڈیو آیا بال انٹرنیٹ لڑکیاں ریس کر لیے ہیں نکریں پہن کر بدماشی بے آئی بھر گئی تم نے کون سا دین پھیلایا ارے معین الدین کتے کے بیٹے کہتا ہے اسلام معین الدین چشتی جس نے اسی لاکھ مسلمان کیا وہ فرماتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد کسی ولی نے فرمایا اسلام زندہ ہوتا ہے بھائی و اجتماع کے بعد سنا ہے کسی سے یہ تو شول میلہ ہے سال کے بعد میں کہتا ہوں مرادو یہ شغل میلہ بنا رکھا ہے اجتماع آتے تو امام حسین کو تم کہتے کہ بابا اجتماع کرا لے تم تو پہلے آتے بات بہتر تم تو شہید نہ ہوتا ایمان الدین چشتی کو مانو گے یا ان سورو کو مانو گے آپ فرماتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد یہ اجتماع نہیں کہا پھر بھی میار نشا سے فرماتے تھے ہمارے اسلاف دین کو سرو کے دان اتنا فائدے دینے والا تھا کام ہے کر گئے جو کسی ولی سے ثابت نہیں بےمانو نہیں کرنا جھوٹ ہوگا یا فتنہ ہوگا یہ نالین مبارک ہوتی تو بولنے والے سرکار کے بھائی لاکھوں ولی ہوئے کسی کے بھائی ان کے پاس کیسے کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں ساڑھے چھ فٹ ماننے آپ فرماتے تھے جب دجال آئے گا پہلے پاکستان کی قوم مانے گی تبلیغ پتا نہیں تبلیغ کیا شاید حضرت علی نے ایسے ایک بندہ تبلیغ کر رہا تھا آپ نے یہی بات کی تو ناسک منسوخ جانتا ہے یا تو نہیں پھر میں کان سے پکڑ کر دیوار سے بہر کر دو یار وہ صحابی ہوگا یا کوئی اس وقت کا دیکھو سب تبلیغ کو سور کے بچے نکلے ہوئے ہیں میری اس لڑکے ساتھ ادھر بھی ادھر بھی جس طرح لڑکی سے حفاظت کرو اسی طرح بے ریش لڑکے سے حفاظت کرو یہ سب شگول میلہ ہے میں نے بتایا آپ کو کہ صحابہ نے وجود پر دین قائم کیا رہے انگاروں پر لیتے گئے اور مکہ مدینہ کو اجاز مقدس بنایا ان بھائی سے پوچھو بھائی مقدس کب بنا میں نے آپ کو بتایا اجاز مقدس کب بنا جب کافر ایک نہ رہا اور کافروں کا داخلہ بھی ممنوع ہو گیا پھر صحابہ تلوار لے کر باہر گئے کوئی سور کراچی سے آ رہے ہیں ایسا تھا وہ نام مراد کراچی دین پھیلایا ایمان سے کراچی بندہ بھی مر جائے کتا بھی مر جائے کتے کا افسوس کرتے ہیں بندے کا نہیں کرتے سورو کراچی یہاں یہاں والے تو کراچی جا سکتے جہاں تم رہ رہے ہو وہاں دین نہیں ہے یہاں کیسے پھیلا ہو گئے کوئی کوئٹہ سے آ رہا ہے کوئی کدھر سے تو گیا انہوں نے کہا کہ کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے تبلیغی خوش رہے ایمان سے کھڑے رہے اور یہی بات تم ساوی پٹ اور یہ ایک ہے اخبار میں آیا پڑا ہے حفیظ جلندری فرماتا ہے تو سچ اور اسلام ہے تو سوائے ماننے کے چارہ نہیں میں جھوٹ اور کوفروں بغیر لڑنے کے گزارا نہیں سر تسلیم ہو جا یہی ہے ہاتھ کا حساب لڑتا وہی ہے جس کو آتا نہیں جواب جن کو بات کرو لڑ پڑیں گے اسلام کیا ہے صحیح بات ہے تسلیم کرو غلط ہے جواب دے کے خاموش کرو ارے موسا السلام قوم نے آپ سے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں اللہ دکھا دے اللہ نے پکڑ کر سب کو ختم کر دیا کہ انہوں نے مطالبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کیا گیا ارے سوال اس سے سخت ہے یہاں اللہ نے نہیں پکڑا کیوں یہ سوال ہے سوال پر لڑنا کمزوری ہے سبحان آپ سوال کیا یا رسول اللہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں تھے پھر اس کا باپ کیا ہے یہاں سوال ہے سخت کیونکہ اللہ کو بیوی بچے کہنا اللہ کو گالی دینا ہے کئی حصے زیادہ سخت ہے یہاں اللہ نے نہیں پکڑا کیونکہ یہ سوال تھا تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کو جواب دے ان ماصلہ اللہ کا آدم سبحان اللہ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام سے لو اس لیے آپ نے فرمایا جو مسلمان ہے اس پر لازم ہے صحیح بات ہے تسلیم کرو غلط ہے جواب دے کے خاموش کرو سبحان اللہ کفل مدینہ یہ کفل مدینہ مدینہ وہ میں نے کہا ہے نا پیر علی شاہ صاحب کے پاس آیا مدینہ مدینہ کرنے والا منافع آپ نے فرمایا بلاؤ اسے فرمایا وہ بےمان یہ بتاؤ امام حسین سے مدینہ تمہیں زیادہ پیارا کہتا ہے نہیں تو فرمایا وہ تو اسلام اسلام کرتے گئے مدینہ چھوڑ کر تم مدینہ جا رہے ہو فرمایا بے بےمانو دین کے راہ پر سر دینا مدینے جانا ہے سے مدینہ مدینہ یہ آج وہی مدینے مدینے والے ہیں منافق اسلام اسلام کرو بے مدینے والا بھی اسلام کرتا گیا امام حسین نواز رسول